ابن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نافع کو لکھ بھیجا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ قتال کے موقع پر مشرقین کو دعوت دینا کیا حکم رکھتا ہے تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا بے شک یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق پر حملہ کیا جبکہ وہ غافل تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے تو آپ نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا اور باقیوں کو قید کر لیا اسی موقع پر بنت حارث آپ کے ہاتھ لگی تھیں بعد میں حرم نبوی میں داخل کی گئیں نافے کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں شریک تھے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث عمدہ ہے اسے ابن عون نے نافے سے بیان کیا ہے ابن عون کا اس میں اور کوئی شریک نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تینتیس